حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تنہائی میں کیا کیا خرابی اور نقصان ہے تو کوئی شخص رات کو اکیلا سفر نہ کرے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار سات سو اڑسٹھ